مووی بھی ہو تصویر بھی ہونی چاہیے بچے والی طرح طرح اس پڑھنی بچے ہیں نا بچے میں پڑھانا ہوگا نال فوٹو بھی ہوتی نال فوٹو ہے ہے نال نال فوٹو فوٹو اگر ان سادہ سادہ سمجھاؤ سادہ سادہ پڑھاؤ تو بچہ شوق نہیں پڑتا ہوتا نال فوٹو تصویر کی ساری ایک ایک اور بنی ہوگی دو نہ دو کتابیں بنی ہوں گی تین نہ تین تینس طرح چیزیں بنی ہوں بچہ اپنے شوق ہے تصویریں دیکھ ہے شوق ہے اور دیکھو پپیتا بچیا نہیں آ گیا گیا جی گئی نہیں آئے کس طرح تماشا کرتا ہے کن اٹھتا ہے کن بیٹھتا ہے کسی توڑتا ہے حمد و و و و و و و و و و و و و و سلام سلام رسول خاتم خاتم الانبیاء تحیت جل جل دعا فریاد حق تعالی بندہ چیز دل دماغ بندینا

اگلے مہینے کو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کی ولادت سے بھی چلا اور یہ جگہ مہینہ اس میں خصوصی مناسبت اور لیا ہے خصوص الخصوص کو جو سید واسف بانے نموں سے بھی سر سید وسلم جی

جی جی سنی کچھ نہ کچھ ہوئے گھروں سے ہی تو جواب ہے کہ موجود جیتے میرے اس کو رسمی نہیں ہوئے گی سمجھنا نہیں ہوئے گی دل دماغ نہیں ہوئے گی تو سامان سماج کراؤ گی یا الگ طرح دیا کا ہوگیا پاک ذکر ہو گیا اونچے لوگوں کا ذکر ہو گیا اسلام کے مایا شخصیات کا ذکر ہو گیا اس واسطے مسلمانہ کے واسطے رخ معیل ہو مسلمانہ کے واسطے راہ معیل ہو مسلمانہ کے واسطے اپنے بڑے ہمیں کردار متعین ہو گئے جس طرح جگہ اقبال نے فرمایا سے نا بربادی

حقیقی جرا سامان ہے اس میں وہ سامان پھنس گیا ہے اور احساس سے زیادہ آتا رہا اور جنہیں کہ مسلمان نے انہوں نے دل دے دیا احساس سے زیادہ نہیں لیا مولا کے تالب نہیں رہے آخر کے تالب نہیں رہے اللہ کی محبت کے تعلق نہیں رہے اللہ کے خوف کے جذبات رکھنا نہیں رہے دنیا ہے پیسہ ہے مال ہے دولت ہے پنکھا لو کمال بس یہی ہے زندگی کا مقصد صرف اور صرف وہ جو جانور والی زندگی وہی ساری زندگی کا مقصد رہ گیا انسان ہے جانور ہے زندگی کا امتیاز ہے انسان جانور یاد رکھو وہ کھانتا ہے پیتا ہے اپنی خواہش پوری کرتا ہے مگر یاد رکھو جرا مومن ہے کھانا ہے یاد رکھو میری گل ذہن سے رکھنا اے جرا پچھلا جہان آر کے رواد ہے ایک کون پہلا جہان روح آتا ہے اس کے بعد دنیا چاہے اس بعد خبر حاصل خبر کا جہان ہے پھر قیامت کا جہان ہے آج میں جرا روح آتا جہان تھی اس کو عالمی انتظار رکھا جاتا ہے اور جب دنیا کا جہان اس عالمی کار رکھا جاتا ہے اور جب قبر کا جہان ہے اس آرام کا جہان رکھا جاتا ہے اگلا جہاں جہان ہو اس جہان ہو اور سزا و جزا کا جہان دوبارہ پھر سن لو عالم ارواح ہے دنیا کا جہان ہے قبر کا جہان ہے وفرت کا جہان ہے وہ اور عالم ارواح کا جہان ہے اس عالم انتظار انتظار جو کرنا پڑتا کہ انہیں سے اگلے خاطر ٹورنا کم کام جانا عالم انتظار ہو گیا دنیا عالم کار دنیا اندر کام آیا اگلا جہان خبر دا ہے خبر آرام دی جہاں ہے اور آگے چلو معاشر کا جہان ہے تو معاشر کا جہان یاد رکھو یہ جزا و سزا دی جگہ ہے دنیا آرام واسطے نہیں کام واسطے ہے ہاں آرام ہے کام واسطے ہاں ادھر تو جو آرام واسطے نہیں آرام کام واسطے بات کو سمجھنا زندگی کا مقصد بالکل جو ہے وہ گنا بیٹھے ہیں دل دل دماغ اس کو ختم کر بیٹھے ہیں ساری ترجیحات اور ساری ساری اور خواہشاں اور ساری چاہتا تلبا بالکل الٹ پلٹ ہو ختم ہو گیا بالکل ہوتا ہے ہے دنیا آرام کی جگہ نہیں سکون کی جگہ نہیں حضرت رحمان حکیم علی اللہ آپ سرکار نے فرمایا سی آپ نے فرمایا سی میں اس بندے سے بڑا تعجب کرنا حیران کرنا حیران ہونا میں جڑا بندہ جانتا ہے رب العالمین نے اس دنیا اور اس جہاں تو آرام واسطے نہیں بنایا سکون واسطے نہیں بنایا نقل خرچ انسان اپنی قبر ہر ایک انسان اور رب فرما دا سکھاؤ کچ دکھ کچ پریشانی کے اندر مصیبت کے اندر کوئی جھنڈے اندر مشقت رکھا ہے کہنا تھا کوئی جہاں کے اندر انسان کر کے تے لاؤ جڑا اٹھے میں 100 فیصد جڑا جڑا میں میں سو سو فیصد فیصد شہر قرار کوئی نظر نہیں آئے گا لقد الانسان الانسان فی قبض رب العالمین نے نے فرمایا فرمایا کہ کہ اللہ اللہ تعالی تعالی انسان کو کمزور بنایا مجید کے اندر وہ سونے انسانوں کی کی زندگی زندگی تے جانوراں جانور فرق نہ ہوئے گا کام واسطے کرانے کام کے لیے ہوئے گا لہٰذا آرام آرام واسطے نہیں کرنا آرام کام واسطے کرنا ہے تو دیکھو جس وقت ساری ترجیحات بدل گئی رہے کہ سارے واسطے ضروری ہے اللہ تعالیٰ دے ولی اللہ تعالیٰ دے پاپ لو ولایت والے لو جنہوں نے دنیا کے انسان واگ عظیم زندگی گزاری ہے وہاں کی زندگی سارے سامنے آن سر پتا لگے انسان چاہ واگ زندگی گزارتے ہیں جب کافر پیسے بولتے ہیں انسان واگ زندگی ہوں گزارتے ہیں اور جس وقت دینا کی زندگی ایک دن مسترا تھا مستقبل مسرا تھا لگی رہا منتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شہداء صالحین جنہ جنہ جنہ دی دی دی دی دی دی دی زندگی زندگی زندگی زندگی زندگی نبیوں تابع تابع ہوتی ہوتی ہے ہے صحابہ پیغمبر دے دے اندر جوش و اے کہ کیڑا وقت آئے گا سانو اللہ تعالی نام تے جان دے دا موقع ملے گا صالحین والی زندگی گزار دے نے فرمایا انسان ہو مقصد واسطے پیدا فرمایا ہے اے مقصد کافر کافر نہیں ملنا دنیا گزارنا ہے اور بابے ہوئی بڑے گئے میرے علی بڑے گئے کلندر پاک بڑھ گئے حور شاہ حکیم بڑھ گئے غوث پاک بڑھ گئے داتا حجمری بڑھ گئے آدھا حضرت بریبی بڑھ گئے میرے علی بڑھ گئے خواجہ خدمتی بختیاری کافی بڑھ گئے خواجہ کمیری بڑھ گئے شان خدا دی فرشتے میرے سامنے سر جھکا کے آ رہے ربا سی کہ دنیا کے کے کے کے اندر جا حالت کرے کرے گا گا فساد تباہی بربادی اور دنیا اندر ماحول خراب کر دے گا مولا سام گیا وہ سارے اندر میرے علی ورگا نہیں ہو سکتا پاپا ورگا نہیں ہو سکتا میرا ورگا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں جو ہے نا ذرا ذوق سے رسمی گفتگو نہیں ہو رہی میں کوشش گا کہ نا کوشش یہی ہوتی ہے حاضر ہوئے اندر شوق اٹھے برائی شدت کا شوق تھے شوق اسلام کا پیار ملے ایکسیڈ ہوتی ہیں یعنی یہ واسطے کوشش محنت کریں گی ہے وغیرہ یاد رکھو وہ مالک ہے وہ مہربان ہے وہ غفور رحیم ہے وہ عادل بھی ہے فضل کرنے والا بھی ہے ساری گھر کے اندر کوئی اثر دے نہیں ہاں فضل فرماوے اثر رکھے نہ دستے رکھے جو ان عدل ہے اس قابل ہی اللہ میں اقبال ورگا بندہ بھی فرماتا ہے نا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے تو قلب کو کروا دے جو روح کو کروا دے میں بل بلے نانا ہوں اس گزرے ہوئے گلستا کا ہے میں بل بلے نانا ہوں میں بل بلے قسم خدا دی کر کہنا جنہ کی حقیقت والی آج کھو گئی ہے اس کو رونق جہان ہو اس جگ مگر جگرن والے جہان ہو قسم خدا دی کر کے آنا ہر پاسے اس دنیا دے اجاسیاں سرماشیاں دے بے بہا سمان لے کے انہوں نے دنیا مجھڑی نظر آتی ہے بہبان نظر آتی ہے تباہ آتی ہے انہوں دنیا قسم خدا خدا رات نظر آتی ہے جس دنیا کے اندر ہوئے

ستارا تاپیاں لگی ہوگی اثر ہے جنہیں دنیا کے اندر آسان جیتا بخار جیتا اور دنیا کے بادشاہ جو ہے واسطے مردہ قوم واسطے بھیولا قوم واسطے بے زمین قوم واسطے سارا قوم واسطے آپ فرماتے ہیں دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تصویر شہر دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تصویر شہر اور بدھ گدے میں براہن کی پستہ سمجھاری بھی دیکھ آپ نے فرمایا سرم اپنے مندر کے اندر جاگ رہا ہے مسلمان اپنے مسیح کے ساتھ اپنے ایمان کے بچاؤ کا خیال کافر ہے پوری کوشش کے اندر انہوں نے اپنی ہر شہر ہر پاگل کے پاروں تھر کے واسطے گرا میں ڈوب گیا دوست ہر شہر اس مسلمانوں کی بربادی تباہی تین تو دو کرنے واسطے یہاں کی حیرت یہاں کی عزت یہاں کی تار

خاص کرو توجہ کرو دھیان کرو نتیجہ کرو وجہ کیا کرتے اخیر انہوں نے جو فیصلہ کیا اندر میری موجودی تبدیل بن جائے گی اخیر جو انہوں نے فیصلہ کیا فیصلہ کیا سی بڑے غور فکر غور و خوف کے بعد آئے مسلمان کا جھوٹا ہے سوچتا ہے کیا اسلام کو گانا ایک ہے دل دماغ ایک رگ ہے نا اج بھی انہوں کے سامنے جس وقت اپنے نبی جن مرضی گناہ کے اندر رکھ تو

اور طہارت دی عظمت کی پاکی عظمت قدر ہے مرضی کوشش کر رہی ہے پھر بھی جدو انہوں نے سامنے مکہ کی مدینہ کے وجود آتا ہے انہوں نے چودہ سو سال پرانی تاریخ ہے یعنی چودہ سو سال پرانی تاریخ کو گنجا کے اندر مدینہ کے تائیدار نہ پورتا پھیلا وجود یاد آتا ہے ہے ہے ہے انہوں نے دماغ میں ٹوٹنے ہوئے رشتہ اس کو چودہ سو سال پرانی تاریخ ہے ایک مکے کے مدینے کا وجود ہے اور دوسرا

آنا میں تیری ملاقات واسطے آیا ہائے سکندری بستر لگا ہوا ہو جن کا خدا دربار آپ نے فرمایا تیرے میں ملاقات میں جب آیا آپ سرکار نے دربان کھڑے کر دیتے دروازے دربان آپ نے کھڑا

درویشاں دے بوئے دے تے دربار چنگے نہیں لگدے دربار تے بادشاہاں دے دروازے کیوں ہوندے نے فقیراں دے دروازے تے دربار نہیں ہوندے اس وقت میاں میر محمد میاں میر محمد چھپ کے کھڑے سن آپ سرکار نے دیکھا دیکھ کے آپ نے فرمایا فرمایا سگے دنیا نہ آئے دنیا کا کتا سارا پیر بہو بولے سناوا کو سبحان اللہ فرمایا نے خرچ کل بھی نوخا لگتا ہے جب گل بادشاہ نے سونی اور دماغ سے اثر کر گئی پیشاب بند کر دیتا ہے نہ پیشاب آتا ہے نہ ہوا خارج ہوتی بچارا ٹگیا گیا کی کرا پیٹ پاٹن ہوا گیا استعمال کر رہے کدے کوکا کولا کدے جنابے والا سہارا کدے فلانی بنور کدے فلانی بنور پر سونے کی کر دیا خیر جنا تک ہوا پیٹ پاٹن ہوا گیا اپنا ایک وزیر مشیر کہنے لگا اچھا۔ اگر یہ تو جان بچانا چاہنا ہے معافی نہ مانگ رہے خیر ہو گی انہیں ایک فقیر نے بلایا بلا کے آتا یارو مہربانی چو کر فکیر

فرماتا گنا مت ہے سارا کچھ سارے کردار کھولے سارا کھولیاں سارا کھولیاں سارے کردار دیا نفر نفر پڑ کے مولا مولا کا قرب لگ جاتا ہے کے نیڑے ہو جاتا ہے رب رب رب رب پیار کرتا ہے ہے ہے ہے میرے العالمین کریم نے نے فرمایا فرمایا حدیث قدسی دی دی گل بیان کرنا نمازدار حضور میں روزے ہاتھ بن جانا میں بن جانا میں کان بن جانا جانا میں پیر بن جانا ہاتھ بن بن کیا کیا مطلب مطلب ہے کان ہے پہ بھی سنتا ہے ہوں بھی سنتا ہے پہلے

میں چھری نو ہاتھ میں آخا میرا ہاتھ ہی سڑ گیا کی بنیا یہ چھری میں پہلے لے کے سر میں آئے لوہے کا کام سارنا نہیں ہوتا لوہے کا کام تو کتنا ہونا ہے لوہے کا کام تو ملنا ہونا ہے یا لوہے کا کام کٹنا ہونا ہے لوہے کا کام سارنا نہیں ہوتا پر یہ دادا کی بدلیا پیا میرے ہاتھوں کی سار دیتا ہے بدل دیا ہے اور لوہار سارے فرمان لگے فرما نے جنوں اگ رکھے آئے اگ رکھے آئے اگ بے قدری نہیں ہے قدر والی ہے اگ بے قدری نہیں قدر والی ہے اندر کوئی صلاحیت ہو رہے اگر کوئی صلاحیت نہ ہوئے سار دیتی ہے نہ ہوئے تو سار دیتی اگر صلاحیت ہوئے صلاحیت ہوئے اب کنو لوہ آدھے آپ کو آگ نے سپورٹ کر دیتا ہے اپنے آپ کو آگ نے اندر فنا کر دیتا ہے اگ پھر اپنا رنگ بھی

بڑی کھول کے سمجھا جاس بول پی کشتی آتی ہے وہ درخت یاد رکھ لے میں انکار کہ تو بھی نکلی ہے وہ بھی نکلی انکار ہے شرم پر علی گڑھ میں رکھ

تکلیف نو برداشت کیتا ہے تکلیف نو برداشت کیتا ہے تا میرے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی ہے میرے اندر عزت پیدا ہو گئی ہے آپ کرنی مطابق کی کے مطابق اپنے لگ سامنے عورت آ گئی ہے اصل جمیل عورت ہے میں میں مولا مولا حسن حسن ہے ہے ہے ہے اپنے دیدار کرنا رب نے نے ان یار دے دے شراب اپنی کر تیرے میری غفلت نال فرید وریا راتاصریا باون شیر شیر وریا دے موتالی وریا دے سبری حضرت میرا شیر مردیا کا کفن کس اتارے بیبی فکر رہے گا بے نر والا ماحول بنا والا نت بھرے گئے پتا ہوا یا سر پہ نہیں ہوئے گھر سینے

جنہوں نے سنیا پیشہ ہٹ گیا میرے تیرے جنتی ہونے کوئی شکل پر میں تو کوئی جلدی والا کام نہیں وہ آخری سن تو میرا چلانا پڑے یا نہیں پڑا